آج ہم پاکستانی فلموں کی مشہور ہیروئن شمی مارا سے اپنے سننے والوں کی ملاقات کروا رہے ہیں شمی مارا علی گڑھ میں پیدا ہوئی ڈائریکٹر نجم نقوی کی فلم کماری بیوا میں ہیروئن کا رول دیا گیا جسے انہوں نے کامیابی ادا کیا اور اس طرح شمی مارا کی فلمی زندگی کا آغاز ہوا فلم سہیلی میں بہترین اداکاری پر شمی مارا کو پہلا پریسیڈنٹ ایوارڈ ملا اب تک شمی مارا تقریباً پچاس فلموں میں کام کر چکی ہیں سلیم مشہور فلم سٹار شمی مارا سے ملاقات کرواتے ہیں شمی مارا صاحبہ آپ پچھلے دنوں بیروت تشریف لے گئی تھی تو کسی ڈیلیگیشن میں گئی تھی آپ غالباً وہاں کیا تھا جس کی بنا پہ آپ کو جانا ہوا جی وہاں فلمی میلہ تھا جس میں پاکستان کی شرکت بھی ضروری تھی جی لہٰذا پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن گیا اور اس میں مجھے بھی شریک کیا گیا تو آپ کے ساتھ کوئی فلم بھی گئی تھی جی ہاں اور فلموں کے علاوہ میری فلم جو مشرقی پاکستان میں بنی ہے جس کا نام تنہا ہے وہ بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی اس کی ایگزیبیشن ہوئی ہوگی جی ہاں تو جس وقت ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے اناؤنسر اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ صاحبان تشریف تو ایسے موقع پہ آپ کا کیا حال ہوا تھا یہ تو آپ نے وہ منظر مجھے یاد دلا دیا جیسے ہی اناؤنسر کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں سب سے ملی مگر جب میری امی مجھے نظر آئی تو ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ارے کیوں ہاں، یہ سوال تو ٹھیک ہے آپ کا کہ کیوں آئے مگر میں پاکستان سے پہلی دفعہ اپنی امی سے اکیلی باہر جا رہی تھی جب میں ان سے ملی تو میرا ایک دم دل بھر آیا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کی خاطر جا رہی تھی جی یہ تو مجھے فخر تھا مگر پھر بھی انسان ہے نا میں کبھی اکیلی گئی نہیں اور جب کہ میں اکیلی جانے لگی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امی سے مل کر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر کیونکہ مجھے یہ خوشی بھی تھی ایک طرف کہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے بیروت جا رہی ہوں تو یہ کہیے کہ آپ کے آنسو جو جی تھے وہ خوشی کے آنسو تھے جی ہاں یہی سمجھ لیجیے تو آپ نے وہاں کیا کچھ دیکھا کیا کیا ہوا جی جب میں بیروت کے ایئرپورٹ پر اتری تو وہاں کافی لوگ جمع تھے جس میں اسٹل کیمرہ مین بھی تھے مووی کیمرہ مین بھی تھے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں لیے کچھ لوگ بھی کھڑے تھے چیک بکس لیے <laughs> جی نہیں چیک جی۔ بکس نہیں آٹوگراف بک تو پھر وہاں سے ہم لوگوں کو ہوٹل پہنچایا گیا بہت ہی خوبصورت ہوٹل تھا بہت ہی اچھا میں سوچ رہی تھی کاش ہم لوگ یہی رہ جائیں <laughs> جی اس کے بعد وہاں کتنے دن آپ کا قیام رہا تقریباً میرا خیال دس دن تو یقینی طور پہ آپ نے وہاں کی فلم انڈسٹری کی بھی سیر کی ہوگی جی ہاں وہاں کے اسٹوڈیو جو کہ کوئی خاص نہیں تھا مگر ہم نے کہا کہ دیکھنا تو چاہیے وہاں اسٹوڈیو میں گئے ہم لوگ وہاں ڈبنگ سسٹم زیادہ اچھا ہے ابھی ان کی انڈسٹری نئی نئی ہے کوئی خاص وہ فلمیں ولمیں ابھی بنی نہیں ہیں ان کی وہاں کی انڈسٹری میں اور ہمارے یہاں کی پاکستانی فلم انڈسٹری میں کچھ فرق محسوس کیا آپ نے جی میرا خیال ہے زمین آسمان کا فرق ہے ہماری انڈسٹری ان سے بہت آگے ہے وہ لوگ تو بالکل نئے نئے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی خاص ترقی کی نہیں ہے ہم لوگوں نے کافی ترقی کر لی ان کی نسبت بڑی خوشی کی بات ہے اچھا وہاں پاکستان کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جی نہیں وہاں پاکستان کی فلمیں نہیں دکھائی جاتی ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی فلمیں یہاں کیوں نہیں بھیجتے ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ ان شاء اللہ بہت جلد اپنی فلمیں یہاں بھیجنے لگیں گے اور اسی کوشش میں ہم چاہتے ہیں اور یہاں اسی لیے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ کے اپنی فلمیں یہاں آئیں آپ کو دکھائیں آپ کی فلمیں دیکھیں آپ نے اپنی فلم دکھائی وہ تنہا جو اپنے ساتھ لے گئی آپ جی ہاں تنہا کی تو نمائش ہوئی اور کافی لوگ آئے اور بہت پسند کیا اس فلم کو اس فلم کی کہانی پسند کی گئی یا ٹیکنیک پسند کی گئی یا آپ کو پسند کیا گیا <laughs> جی اب میں اپنی تعریف تو اپنے منہ سے نہیں کروں گی ویسے اس فلم کی کہانی بھی بہت پسند کی گئی اور ٹیکنیکل بھی اس فلم کی تعریف ہوئی ہے شمیم مارا صاحبہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس وقت نہیں تھے جب کہ آپ کو پریسیڈنٹ ایوارڈ ملا تھا لیکن ہمارا جی چاہتا ہے اور ہمارے سننے والوں کا جی چاہتا ہے کہ اس وقت جو آپ کے تاثرات تھے وہ بیان کریں جی یہ پریزیڈنٹ ایوارڈ کے تو بہت لمبی کہانی ہے مگر میں مختصر الفاظوں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ جب ایوارڈ بٹنے لگا تھا تو لوگ جیسے کہتے ہیں اپنے خیال پیش کرتے ہیں کہ جی فلاں کو ملے گا ان کو ملے گا مگر ان لوگوں میں سے بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو ایوارڈ ملے گا اور میں یہ سن سن کر اپنے دل میں بہت ہی دعا مانگا کرتی ہوں کہ آپ کو مل جائے جی ہاں بہت دعا مانگتی تھی کہ کاش مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو مگر جب ان لوگوں کے منہ سے جی ملے گا وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس فلم میں ان کو ملے گا تو میں کہتی تھی دیکھیے میرا نام کوئی بھی نہیں لیتا اور جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ بیسٹ ایکٹریس شمی مارا تو بس مجھے تو کچھ سوچا ہی نہیں میں ایک دم ہکا بکا حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا کہیں میرے کان دھوکا تو نہیں کھا رہے <laughs> شاید میرے دل کی آواز کہہ رہی ہے کہ بیسٹ ایکٹریس شمی مارا مگر جب انہوں نے دوبارہ اناؤنس کیا تو میں ایسے ہی الٹے سیدھے پاؤں اٹھاتی ہوئی جلدی سے پہنچی کہ کہیں کوئی دوسرا نہ لے کے بھاگ جائے تو اور جب وہ مجھے مل گیا اور میں واپس آئی تو بس اس خوشی اس خوشی میں مجھے بس ایک دم اتنا رونا آیا رونا آ گیا جی ہاں اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر رونا آ گیا جی ہاں۔ مگر پتہ نہیں کیا بات ہے آرٹسٹوں کا دل میرا خیال نازک ہوتا ہے ذرا سی دیر میں روتے ہیں ذرا سی دیر میں ہنستے ہیں تو اور میں خوب روئی خوب روئی بہت دیر تک روتی رہی پھر لوگوں نے کہا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اتنا بڑا اعزاز ملا تمہیں میں نے کہا جی ہاں شاید یہ خوشی کے آنسل ہے جب آپ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں یا کسی فنکشن کو اٹینڈ کرتی ہیں تو بہت سے آپ کے فینس جمع ہو جاتے ہوں گے جی ایسے ہاں۔ موقع پہ آپ کیا سوچتی ہیں جی ہاں میں سوچتی ہوں کہ میں اور زیادہ محنت کروں تاکہ یہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں مجھے اتنی ہی عزت اور اشتیاق سے دیکھے جیسے کہ اب دیکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کبھی میری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے یا میں کام اچھا نہ کروں تو یہ لوگ ظاہر ہے مجھے اتنی عزت سے نہیں دیکھیں گے جیسے کہ اب دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے دیکھو شمی مارا کو دیکھا ہم نے ڈھاکے میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ جی ہاں جب ہم ڈھاکہ اترے تو ایئرپورٹ پہ ہزاروں آدمی جمع تھے خیر وہاں سے جیسے تیسے نکلے پھر جب بھی ہم کبھی باہر جاتے تھے تو لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور ان میں سے اکثر لوگ کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا ابھی لیٹسٹ فلم میری وہاں ریلیز ہوئی ہے میرا کیا قصور اس کا گانا گانے لگتے تھے بھابھی نہیں تو میری ماں ہے <laughs> کوئی کہتا تھا سمی مارا جاری ہے سمی مارا <laughs> ہزاروں لاکھوں تماشائی جو پاکستان کی فلمیں دیکھتے ہیں وہ یقینی طور پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے جی مجھ پر یہ اثر ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ اور زیادہ محنت کروں اور ترقی کروں کیونکہ آرٹسٹ کی تعریف کرنے سے اس کا دل بڑھ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کتنے شوق سے میری فلمیں دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے میری طرف سے اور یہی وجہ ہے شاید میری کامیابی کی میں تو بہت محنت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی انشاءاللہ آرٹسٹ کو مغرور نہیں ہونا چاہیے تعریف سن کر اور زیادہ محنت کرنی چاہیے مگر یہاں کے آرٹسٹ کچھ ہیں جو تھوڑی سی تعریف سنتے ہیں اور شہرت ان کو ملتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں حالانکہ آرٹسٹ کو تعریف سن کر اور زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تعریف کا اثر الٹا ہی ہو جائے شمی مہاراج صاحبہ ہمارے سننے والے آپ کے ڈائلاگس تو سن چکے ہیں میرا خیال ہے وہ اس وقت آپ کے گلے سے بھی کچھ سننا چاہیں گے <laughs> جی اچھا ویسے مجھے گانا تو آتا نہیں مگر سنا دیتی ہوں جیسے بھی برا یہ اچھا آتا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام مجھ سے پہلی محبوب نما میں نے سمجھا تھا کہ تو تو ہے درخشاں ہے یاد تیرا غم ہے تو غم کا جھگڑا کیا ہے کے سوا دنیا میں رکھا کیا سب آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے سننے والوں کے لیے کافی قیمتی معلومات بہم پہنچائی اور ان کو انٹرٹین کیا ہائی سنس بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں اپنا یہ تحفہ پیش کیا ہے اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں آپ اسے قبول فرمائیے <laughs> جی بہت بہت شکریہ نوازش